ووٹ کو مانتا ہو چاہے لینے والا ہو چاہے دینے والا ہو بات کو سمجھنا سبحان اللہ ووٹ کو جو ماننے والا یا کہہ رہا ہوں ماننے والا چاہے لینے والا ہو چاہے دینے والا ہو جو بھی ووٹ کو ماننے والا ہے نا اس کو کہو تمہارا فرض بنتا ہے کلمہ رسول چھوڑ میں پورے دعوے اور وسوخ اور اعتماد کے ساتھ بات کر رہا ہوں اللہ وہ کتے کے بچے حرام زیادہ بولنا کوئی اس کو جہاد شمار کرتا ہے بے شک کوئی جنت کا راستہ شمار کرتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے کوئی امانت کہتا ہے ان لانتیوں سے میں کہتا ہوں لانتی کا بچہ جب تک سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے در کے اتنا گدا موجود ہوں گے تمہارے ایسے لانتی کتنے اور دین کے اندر خلل کر پڑتی تمام سانسوں کو کھولتے رہیں گے وہ خاموش نہیں رحان اللہ ان کی ایک بکواس کا منہ توڑ جواب دیں گے میرا دعویٰ یہ ہے کہ ووٹوں کو مانگنے والا چاہے لینے والا چاہے دینے والا اس پر فرض ہے سلم رسول کو چھوڑ اب یار یہ دعویٰ ہے یہ میرا کیا ہے دعویٰ اس پر دلیل سنو اگر ہر بندے کو سمجھ نہ آئے میں بوجھ رہا اللہ کلمہ وہ شخص پڑھ سکتا ہے کہ جس کے اعتقاد میں ہو کہ کلمے کی حیثیت اور مقام سب سے بلند ہے جب کسی کے پاس یہ کلمہ آئے گا ایمان کی دولت آئے گی اب کروڑوں کافر ایک طرف ہوں گے تو اس ایک کی شان بلند ہے ان کی شان ہی نہیں بلند کیا ہوگی اب ایمان سے بتانا جب کوئی ووٹ کو مانتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کلمے والا اور غیر کلمے والا کافر اور مومن دونوں ووٹ اور رائے اور عقل کے اندر برابر ہیں فیصلے کے اندر برابر ہیں جب برابر مان لیا بات سمجھو اس کے پاس کلمہ تھا اس کلمے کی کوئی حیثیت نہ رہی جب کافر کے برابر کر لیا تو کتے کے بچوں سے پوچھ پھر کرما کس لیے ہے تیرے پاس اللہ قرآن میں فرماتا ہے عبد المؤمن خیر من مشرک سبحان اللہ فرمایا پہلے غلام اور پرتے ہوتے تھے سر خرید جو بکتے تھے منڈیوں میں اللہ فرماتا ہے ہمارا مومن چاہے سر خرید غلام اور پرتا منڈی پر بکنے والا ہو فرمایا یہ مشرق آزاد تھے بہتر ہے اب کیوں افضل ہے کیوں بہتر ہے تو اس کے پاس اللہ ہے اور جب برابر کر لیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کلمے کا ہونا نہ ہونا برابر ہو گیا جب کافر غیر مسلم کرنے کے منکر کے منکر کے بول اور ادھر برابر کر لیتی ادھر دیکھو بادشاہوں کا بادشاہ کون ہے آ جاؤ اسی بات پر بادشاہوں کا بادشاہ اللہ ہے بتاؤ بادشاہوں کا بادشاہ ایک مومن انتخاب کرتا ہے ایک مومن چنتا ہے کہ بادشاہوں کا بادشاہ اللہ ہے کروڑوں کا سر یہ کہتے ہیں کہ اللہ نہیں اس کے ساتھ اور بھی ہیں خالی اللہ نہیں یا اللہ ہے ہی نہیں ایمان سے بتاؤ بادشاہوں کے بادشاہ کے انتخاب کے اندر ایک مومن کی بات مانو گے یا کروڑوں کا کی مانو گے ایک مومن کی تو کیسی لانت پڑی ہوئی ہے بادشاہ سے بادشاہ کا چناؤ وہ تو ایک مومن کرتا ہے تو اس کی مانی جاتی ہے اور نیچے بادشاہ کی جب چناؤ کی بات آتی ہے تو پھر کافر اور مومن برابر ہو جاتا ہے لاکھ لانات بادشاہ کے بادشاہ کو سننے کے قابل تو فقط مومن ہے بلکہ مجھے کہہ لینے دیجیے کہنے دیجیے ایمان سے کہتا ہوں ولبی نفسی نفسی وجے میں ہی ہے اس استاد کی جس کے قبضہ قدرت میں ناچیز کی جان ہے جو وقت کو ماننے والا ہے اس کا قرآن اس کا حدیث اس کی شرح اس کا میلاد اس کا کسی سے کوئی تعلق نہیں ہو سکتا اس وجہ سے کہ میلاد کو نبی کا منایا جائے گا وہ تو نبی نہیں مانتا کیوں اس وجہ سے ووٹ میں نبی اور ابو جہل کو برابر سمجھ رہا ہے ادھر دیکھ ووٹ کو ذرا پھیلاؤ اس کی تہ تک پہنچ انہوں نے کیوں دیا ہے سلانتی کا ان کو یہ لانت کہاں سے آئی ہے یہ آئی تھی یونان سے روم سے یورپ والوں کے پاس اور یورپ سے یہاں یہ منتقل ہو کر آئی اس کو لانت قوم کہہ سکتے ہیں امانت قوم نہیں کہہ سکتے ایک ایک لانت کی ایک نحوست تمہیں بتاتا ہوں ایک شرط کا پہلو تمہیں بتاتا ہوں بتاؤ اگر سنگلے آپ کہیں تمہارا بادشاہ صدیق کے اکبر ہونا چاہیے اور ابو جب کہیں کہ ابو لال ہونا چاہیے ان ہوٹوں کے اندر تو دونوں برابر ہیں اگر ابو لہب کے اگر ابو جہل کے ساتھ ایک اور کافر مل جائے تو ووٹوں کے اندر تو رسول اللہ کی چھٹی ہو جاتی ہے جو کتی کا بچہ ووٹ مانے گا وہ تو رسول کو ابو جہل کے برابر سمجھ رہا ہے رام زادے سے پوچھ تو کائے کا ملاج کرتا ہے چوڑے میراثی کے بچے چوڑے کا بچہ تو ملاج کیوں کرتا ہے اللہ اسلام خدا رسول قرآن شریعت نبیوں سے کوئی تعلق راستہ نہیں ہے کیا ووٹوں کو چھوڑ دے یا میلاد منانا ووٹوں کو چھوڑ دے یا قرآن کو ماننا چھوڑ دے ہاں۔ کیا ووٹوں کو چھوڑ دے اور نماز چھوڑ دے یا نماز چھوڑ دے یا ووٹوں کو چھوڑ یا خدا کا نام لینا چھوڑ دے یہ دونوں باتیں اکٹھے نہیں ہیں ہاں، حرام کا ملا حرام با میرے سید اللہ علیہ سلم نے ایسے تھوڑا فرما دیا ہے من عما عظیم السماء یار کیسی عجیب بات ہے میرے آتا ہے نام فرمان کا فرمانشان میں اس کی گہرائی میں جتنا ڈوبتا ہوں عجیب و غریب جا کر باتیں نکالتا ہوں میں تو حیران ہوں کہ اتنا مذمت کی انتہا کر بھی زبان سے ہی ایسی جامع مانے مذمت نکل سکتی ہے اور کسی زبان سے کیا نکلے گی یہ حکمت کے وہ بھی بتا رہے ہیں کہ یہ کلام یہ کلام خیر الانام کا ہی ہو سکتا ہے فرمایا اس دور کے علماء آسمان کے نیچے بسنے والے تمام لوگوں سے بدتر ہوں گے یار دیکھو یار اتنا اتنا مبارکے کے ساتھ مذمت آسمان کے نیچے تو یہودی بھی بستے ہیں عیسائی بستے رہتے ہیں جی ہندو رہتے ہیں سکھ رہتے ہیں کنجر رہتے ہیں بہترت رہتے ہیں کیا ہیں چور سانی ہر طرح کے برے لوگ رہتے ہیں لیکن تمہارے رسول کی زبان مبارک کہہ رہی ہے کہ ہو ماؤ یہ نہیں تو ہم ان کے دانی یہ نہیں کہتے سارے ہم ان کے چور ہاں۔ یہ نہیں فرماتے ہر نسارا یہ فرماتے اور کیوں اس وجہ سے کہ یہ سارے لوگ جمع ہو جائیں کفر کو اسلام نہیں بنا سکتے اور یہ کتے ملا کفر پر اسلام کی مہر لگا رہے ہیں کوئی کہتا ہے امانت ہے کوئی کہتا ہے جہاد ہے کوئی کہتا ہے فرض ہے کوئی کہتا ہے جنت جانا ہو تو میں سید ہوں میں سید ہوں مجھے اور کتے تو سید تو ہوگا لیکن بتا تجھے ووٹ دے کر جنت کیسے جائیں گے تو خود تو جہنم کے دروازے پر کھڑا ہے تو ہمیں جنت کیسے لے جائے گا سبحان اللہ تو جنت کے دروازے پر ہوتا سید تو پھر ہم تمہیں چلو ووٹ دے کر ہم بھی جنت چلے جاتے تو خود تو تعیے جہنم میں سے ہے جہنم کے دائیوں میں سے ہے جہنم کی طرف بلانے والوں میں سے ہے تمہیں ووٹ دینے والا کیسے جنت جائے گا بتا ہاں ہاں